جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راد گینے والا نہ ہو اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپن سرکشی میں بھٹکا کریں